آج میں سمجھ رہا تھا کہ مل جاتا ہے سب کچھ ہو تو آج ہے آج ہی کی یاد ہے آپ لوگوں میں لگا رہا ہوں مقرر ہیں پتہ نہیں کل بتا دیتے کہ بات کریں رہا Gracias. حرکت نہ ہونے جس برکت نہ ہونے ایک لفظ ایک دو سوال دو سوال اب مسئلہ یہ حرکات کا تسرا گھوڑے کے اوپر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے بندہ کیا ہوگا سوار میں لائے گا سواری کرنے اور جس کے اوپر وہ آئے گا کیا ہوگی سواری بیٹھے گا گھوڑے کو بیٹھے حرف کا نام کیا ہوگا کہیں گے یہ حرف مضمون ہے تو آپ کو بہت سمجھ جائیں گے اس حرف کے اوپر ضمہ ہے کیا دوسری مضمون کیا ہے وہ ہر جس پر پیش پتھا پتھا جس پر یہ آئے گا جس پر یہ آئے گا تو وہ کیا جس پر آئے گا جس ہر پر آئے گا وہ کیا ہوگی سواری ہر بار بیٹھنے والے گاڑی کے اوپر بھی بیٹھنے والے سواری اور خاص نام خاص نام جنرل نام کیا حرکت آ رہا تھا سواری کا بھی جنرل نام بتاؤ اس سواری کا بھی جنرل نام بتاؤ کہتے ہیں جی جس پر آتے ہیں کیا ہوتے ہیں حرکت ہوتی ہے جس پر یہ آئیں گے وہ کہلائیں گے متحرک کیا کہلائے گا متحرک متحرک حرکت والا ہر متحرک حرکت والا حرف حرکت والے حرف کا کہتے ہیں کیا ہوگا حرکت والا متحرک حرکت والا حرکت والا تحرک پڑے تحرک تہار رکھا ہے تہار رکھو تہار رکن پاؤں متحرک حرکت والا کیا متحرک بھی لیکن اس کو متحرک پڑے ٹھیک ہے یہ تو تھا ایک ہم نے ایک اور چیز پڑھی جس پر سکون کا تھا یا جزم کا سکون کا تھا یا جزم کا تو جس ہر کے اوپر سکون آتا ہے نا جس ہر پہ سکون آتا ہے جس یعنی جس سواری کے اوپر سکون آتا ہے کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں سکون والا وہ کا جس پر حرکت نہ ہو جس حرکت نہ ہو جس وہ سواری جس پر حرکت نہیں ہو وہ ہر جس حرکت نہیں اس کا کہیں گے ساکن کیا کہیں گے ساکن اور جزم بھی ایک نام تھا نا جزم انہوں نے نہیں لکھا انہوں نے نہیں لکھا لیکن اس حرف کو اگر جزم ہو جزم ہو یا سکون ایک ہی بات ہوتی ہے اگر وہ نام دیا جائے تو کیا نام دیں گے مجزوم کیا نام دیں گے مجزوم جزم والا مجزوم ساکن کہیں گے ہوگی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جی کیا باتیں چل رہی ہیں میرے لیے تو بالکل بچوں والی باتیں لیکن پڑھانے کو تو میں جلدی بھی بڑھا دوں ساری کی ساری باتیں اور مجھے واقعی یہ لگ رہا ہے کہ کیا اتنا ایسا ایسا پڑھا آپ کو نہ سمجھ آئے مجھے فوراً روکیں یہ آپ لوگوں کے لیے اب میرے لحاظ سے ہو تو دو سفے آج کے لیے ختم ہو گئے بس بات ہو سے ساکن یا مجزوم اب ہم نے کہا ایک ہم نے لفظ ایک ہم نے یہ بھی اصطلاح پڑھی تشدید ہوئی کیا پڑھی تشدید شادی کو ہم تشدید یہ شادی اچھا بھائی جس حرف پر تشدید آئے گی جس سواری پر جس سواری پر تشدید آئے گی اس کا نام کیا ہوگا تشدید تو کیا ہے وہ سوار ہے اس پر آئے گی اس کا نام کیا ہوگا مشدد مشدد تشدید والا دیا ہوا مشدد کیا ہوگا مشدد وہ حرف ہے جس پر ہے مشدد تو گویا ہم نے جو بھی باتیں پڑھی وہ یہ تھا کہ کچھ حرکت ہوتی ہے اور جن حروف پر حرکت آتی ہے وہ کیا ہوگا ہے نا تو حرکت خود کوئی چیز نہیں ہوتی زبر کوئی چیز نہیں ہے زیر کوئی چیز نہیں ہے پیش کوئی چیز نہیں ہے ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی حرف پر آتے ہیں کسی نہ کسی حرف پر آتے ہیں ان کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جس حرف پر زبر آئے گا یعنی فتح زما آئے گا اسے کیا کہیں گے مضمون جس پر فتح آئے گا اسے کہیں گے مخصوص جس پر کسرا آئے گا اسے کہیں گے مخصوص جس پر جزم آئے گا اسے کہیں گے مجزوم یا ساکن ساکن سکون آئے گا ٹھیک ہے جس پر تشدید آئے گی اسے کیا کہیں گے شدت ہاں وہ ازو نہیں ہے اصلہ جو دیا ہوا ہے لکھا ہوا کس کو وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے زبر کا ابھی اس کے لیے ہاں، انگریزی کے اندر آپ نے پڑھے جی نے پڑھے ہوئے عربی کے اندر عربی کے اندر تین حروف ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں ہم حروف علت ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں دوسرے اللہ کیا ہوتے ہیں واؤ الف اور یا یہ آپ یہ سمجھ رہے انگریزی کے اندر واؤز ان کا نام کیا ہے دوسرے علت علت کہتے ہیں بیماری کہتے ہیں جس میں آ جائے نا جس میں آ جائے اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے اس کے اندر ہر کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو تبدیلی کرنی پڑتی ہے کوئی بیماری آ گئی ہے اس ورڈ کے اندر اس کو تبدیل کرو اس کے ساتھ یہ ہے واؤ الف یا ان کا مجموعہ کیا ہے وائی ان کا مجموعہ کیا ہے وائی واؤ واؤ الف اور یا وائی یہ ان کے علاوہ جو حروف ہوں گے ان کا کیا لائیں گے حروف صحیح ان کا کیا لائیں گے حروف صحیح حروف کیا عربی میں کتنے ہوتے ہیں واؤ الف اور یا یہ کہلاتے ہیں حروف یہ یا کہتے ہیں اور کا مجموعہ کیا ہوتا ہے ہم کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم کیا عربوں کو جب بیماری ہوتی ہے نا بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واؤ واؤ الف اور کیا کیا ہو گیا حروف علت واؤ الف اور یا یہ کیا ہے حروف علت ہیں جو یاد رکھ آگے بات آ گئی سیوا کسے کہتے ہیں یہ سیگا کہتے ہیں نام نام کو کہتے ہیں اور آگے کی زمانہ زمانہ کسی زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت کتنے ہوتے ہیں تین ماضی گزرا ہوا حال موجودہ اور مستقبل یہ زمانے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو تھی یہ بات اب آ جاتے ہیں وہ جو سوال پوچھا تھا کلاس کے اندر ازا ازا کا معنی ہوتا ہے پکڑنے کے معنی ہوتا ہے ازا کسی کے میرے خیال میں اسکائپ کے اوپر وائس ہو کے اسکائپ میں ہو کے جی اب بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اجزا کا معنی کیا اجزا کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے نا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا حدیث میں بھی آتا ہے حدیث میں کیا آتا ہے اجزا کے اوپر وہ آتا ہے نا علیکم سنتی سنت الخلافاء من بعد علیکم سنت میری سنت اور میرے خلافا کی سنت میرے ازو علیہ بن نواز ازو علیہ بن سیاح بن نواز کہ تم کیا کر لینا جی

صحیح ہے ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ واقعی کلاس ہے السلام علیکم مائک فری